حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل روزے ماہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں اور سب سے افضل نماز فرضوں کے بعد رات کی نماز ہے قطعبہ بن سعید نے شہر کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ رمضان کہا سننے ابو داود حدیث نمبر دو